کتنے دن ہمارے خلاف رپورٹنگ کرو گے تمہاری رپورٹنگ کرنے والے بھی تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے لکھو ہمیں فرقہ پرست خدا کی قسم ہم فرقہ کشمیر کی دھرتی میں جا کر اس ملک کی حفاظت کے لیے آفاق جیسی قربانیاں نہ دیتے اگر ہم فرقہ پرست ہوتے ہم افغانستان میں جا کے ماسکو اور سوویت یونین کی مرمت نہ بناتے ہم نے پاکستان کے سرحد کو تاشکن سے پشاور تک محفوظ بنایا ہے تم ہر مہینے تنخواہ لیتے ہو ہم ہر مہینے دس پندرہ شہدا کو کندھا دیتے ہیں